حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب گھی میں چوہا گر جائے تو اگر وہ جمع ہوا ہو تو چوہا اور اس کے ارد گرد جو ہو اسے گرا دو اور اگر وہ سیال یعنی پگھلا ہوا ہو تو اس کے قریب مت جاؤ حسن بن علی نے کہا کہ عبد الرزاق نے بیان کیا کہ معمر نے یہ روایت کئی دفعہ بسند زہری عبید بن عبداللہ سے انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے انہوں نے ام المومنین میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کی سننے ابو داود حدیث نمبر تین ہزار آٹھ سو بیالیس